شہید اسلام ڈاٹ کام خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق ڈبلو اچھا جی، اب جب فیصلہ ہوگا تو دو قسم کے آدمی بن جائیں گے ایک وہ جو کاذب ہیں دوسرے وہ جو کیا ہیں صادق ہیں اب دونوں کے انجام بیان ہو رہے ہیں پہل ہے انجام کاذبین کا انجام کاذبین پس کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو جھوٹ باندھتا ہے اوپر اللہ کے مشرق جو ہے خدا پہ جھوٹ باندھتا ہے نہیں وہ باندھتا ہے جھوٹ نہیں کہتا ہے خدا کے شریک ہیں جھوٹ باندھتا ہے اوپر اللہ کے وقزہ بے اور جھٹلاتا ہے سچی چیز کو قرآن کو وہ قزہ بھی جٹھلاتا ہے کس کو آ سچی کلام کو قرآن کو جب کہ آئی اس کے پاس علیہ صفی جہنم کیا نہیں جہنم کے اندر ٹھکانا ایسے کافروں کا یہ انجام کاذبین تھا آگے انجام صادقین ہے اور وہ لوگ جو لے آتے ہیں سچائی کو اور خود بھی تصدیق کرتے ہیں سچائی کی اب یہ عام ہے اس میں انبیاء اولیاء مومنی بھائی ہم بھی سچائی نہیں پیش کر رہے ٹھیک ہے نا انبیاء بھی تبلیغ کرتے ہیں سچائی کی اولیاء مبلغین اور وہ لوگ کہ لے آتے ہیں سچائی کو لوگوں کے پاس خود بھی تصدیق کرتے ہیں اس کی یہی لوگ ہیں متقی کہ انجام صادقین لاہم واسطے ان کے جو چاہیں گے نزدیک رب اپنے کے یہ بدلہ ہے نیک کاروں کا لے کفرا تاکہ مٹا دے اللہ تعالیٰ ان سے برے وہ اعمال جو کیے انہوں نے تبلیغ کے بدلے تبلیغ قرآن اور نیکیوں کے بدلے ہمارے برے اعمال کیا ہو جائیں گے مٹ جائیں گے تاکہ مٹا دے اللہ تعالیٰ ان سے برے وہ اعمال انہوں نے کیے اور دے ان کو اجرہم ان کا ثواب بے آحسن اللہ زی کان یا ملون ایواز بہترین ان کاموں کے جو کرتے ہیں ایواز بہترین ان کاموں کے جو کرتے ہیں یہاں سے اشارہ کیا گیا کہ جن کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے نا ان کی نیکی بھی اونچی ہوتی ہے جن کا مقام بلند ہوتا ہے ان کی نیکی بھی کا اخلاص ہوتا ہے نا اس لیے احسن کہا گیا حسن نہیں کہا گیا کیا اور اگر ان سے غلطی ہو جائے تو غلطی بھی بڑی نہیں شمار ہوتی اس لیے سو نہیں کہا گیا کیا کہا گیا اسوا کہا گیا اس میں تفضیل کا سیگا علیہ صلی اللہ نبدا تسلی خاتم الانبیاء کافروں نے کہا تھا حضور کو کہ تو ہمارے معبودوں کی تردید کرتا ہے کہ ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے ہمارے معبود تو اس کو بد دعا دیں گے کیا بد دعا دیں گے جیسے ہمیں بھی کہتے ہیں بتی لوگ کہ پیر ہمارے تمہیں پٹیں گے بد دعا دیں گے تو مر جاؤ گے اولاد نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ کہتے ہیں کیا ہم مر گئے ہیں تو ہمارا زندہ رہنا دلیل ہے اس بات کی کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تو فرمایا اے میرے محبوب آپ نہ ڈریں یا اپنے معبودوں سے ڈرائیں گے کہ ہمارے پیر کیا کریں گے بد دعا کریں گے نہ ڈرنا اب ساری ریاستی دیں جو پیر کان ہی مار دے سن کان ہی مار وہ تسلی خاص مولم بیا کیا نہیں اللہ کافی اپنے بندے خاص پہ اور ڈراتے ہیں تجھ کو ان معبودوں سے باطل معبود جو سوائے اس کے ہیں اور یاد رکھنا جس کو گمراہ کرے اللہ نہیں اس کے لیے پھر بار یہ گمراہ ہیں جو یہ لفظ کہتے ہیں جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا جیسے آپ اور آپ کی جماعت کیا نہیں اللہ تعالیٰ غالب صاحب بدلے کا غالب ہے یعنی بدلہ لے سکتا ہے بالکوا زندگام ہے بال فیل بھی بدلہ لیتا ہے انصاف تو تم دلیل کے لیے ترافی نمبر چار اور اگر پوچھے تو ان سے کس نے بنایا آسمانوں کو زمین کو البتہ ضرور کہیں گے کیا اللہ دلیل کے لیے ترافی ہے قل آفر تم سمرائے دلائل فرما دیجیے اچھا پس خبر دو تم ان معبودوں کی جن کو پکارتے ہو سوائے اللہ کے مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اگر ارادہ کرے میرے ساتھ اللہ تکلیف کا کیا وہ کھول دیں گے اس کی تکلیف کو اور مشکل ہے نہیں کیا ہیں کھولنے والے اس کی تکلیف کو یا ارادہ کرے میرے ساتھ کس کا رحمت کا تو کیا اللہ کی رحمت کو بند کر دے گے نہ ان کے اختیار میں مشکل کشائی ہے نہ ان کے اختیار کے اندر کسی کو رحمت پہنچانا ہے کل حسبی اللہ آپ فرما دیجئے کافی ہے مجھ کو کیا اللہ علیہ توکل متوکلوں خاص اس پہ توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے یہ دلیل اکلی اعترافی تھی نا لیکن آگے کل آفر آئے تم کے نیچے سمرائے دلائل لکھ لو کل آفر آئے تم سمرائے دلائل کل یا قوم میں زد آپ فرما دیجیے کہ اے میری قوم عمل کرو اپنی ٹھکانوں پہ اپنی حالت پہ بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں پسند قریب جان لو گے اس شخص کو کہ آئے گا اس کے پاس عذاب اس کو رسوا کرے گا اور نازل ہوگا اس کے اوپر عذاب دینی اس کو کہتے ہیں وعید دارین آئے گا اس کے پاس عذاب رسوا کرے گا یہ عذاب کون سا ہے دنیاوی اور نازل ہوگا اس کے اوپر عذاب دینی یہ سارے کو وعید دارین کرو انا نال کتاب دلیل واحد نمبر چار بے شک اتاری ہم نے تیرے اوپر کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے اور یہ کتاب جو ہے مطلب سے سات حق کے اس کی ساری باتیں حق ہیں وہ شخص کی ہدایت پاتا ہے اپنے فائدے کے لیے جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا ببال اس کے سار پہ ہے کہ اللہ کے لیے اور نہیں آپ ان کے اوپر کوئی ذمہ وار نگران اللہ دلیل نمبر پانچ میرے محترم پہلے ایک تحقیق پڑھ چکے ہو کہ روح دو قسم ہے ایک روح نفسانی دوسری روح حیوانی روح حیوانی تو وہ ہے جس پہ حیات کی دار و مدار ہے اور روح نفسانی وہ ہوتی ہے یہی جو ہم جاگ رہے ہیں جس کے ذریعے کیا ادراک کرتے ہیں تمیز کرتے ہیں پڑھا رہے ہیں یہ روح کیا ہے نفسانی ہے سمجھے جی جس کے ذریعے ادراکات ہوتے ہیں جب ہم سو جاتے ہیں تو روح نفسانی نکل جاتی ہے ادراکات ہوتے ہیں اور مطالعہ کر سکتے ہو سمجھے جی لیکن روح حیوانی جو ہے باقی رہتے ہیں نبزیں چلتی ہیں تو ابن عباس کے نزدیک تو روح نفسانی صرف نکلتی ہے روح حیوانی رہ جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ روح حیوانی بھی نکل جاتی ہے اس کا تعلق باقی رہتا ہے میں ان کے قول کو لے رہا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ قول کو انسان سوتا ہے روح حیوانی نکل گئی اس کا تعلق برقرار ہے سمجھے اب دیکھا یہ جاتا ہے جو روح نکلی ہوئی ہے نا اگر اس کا موت کا وقت آ چکا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہاں روک لیتے ہیں نیند کے اندر بندہ مر جاتا ہے اس کا تعلق بھی ختم کر دیتے ہیں چلی گئی جہاں چلی گئی نیک ہے تو بحث میں چلی گئی بات ہے تو کہاں جین کے اندر چلی گئی یہ سمجھ رہے ہو نا لیکن جس کی موت کا وقت نہیں آتا اس کی روح واپس آ جاتی ہے جاگتا ہے تو روح واپس آ جاتی ہے اب بات نہیں سمجھ یا نہیں سمجھ تو یہ عید کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بدنوں سے روحوں کو قبض کر لیتے ہیں موت کے وقت نمبر ایک نمبر دو جن کی موت نہیں آئی وہ سوتے ہیں روح ان کی قبض ہو جاتی ہے پہلے موت نہیں آئی پھر اگر ابھی موت ہے تو روح کو روک لیا جاتا ہے تعلق ختم کر دیا جاتا ہے ابھی موت نہیں آئی بعد میں آنی ہے تو روح کو کیا کرتے ہیں واپس کر دیتے ہیں اپنے وقت میں کرتی ہے آ گیا سمجھ کہ تین قسم ہے موت آئی ہے تو روح نکل گئی ہے اور نہیں آئی تو کیا ہے نیند میں سویا ہوا ہے پھر وہ دو قسم ہے جس کی اب موت آئی ہے اس کو روک لیتے ہیں جس کی نہیں اس کو واپس کر دیتے دیکھو یہ مشکل آیا تھا میں آپ کو آسان سمجھا رہا ہوں دلیل لکڑی نمبر پانچ اللہ تعالیٰ قبض کرتے ہیں جانوں کو وقت موت کے روحوں کو جب جبلی جب اللہ تعالیٰ قبض کرتے ہیں روحوں کو وقت موت کے نمبر ایک آ گیا ولاتی اور وہ روحیں کہ لم تمت جن کی موت نہیں آئی وہ روحیں جن کی موت ابھی نہیں آئی ان کو قبض کرتے ہیں نیند کے اندر یہ فی مناو ہزار میں ضرور کس کے متعلق ہے لم تمت نہیں یا توفا کے متعلق ہے اور وہ روحیں جن کی ابھی تک موت نہیں آئی ان کو قبض کس میں کرتے ہیں اچھا نیند میں قبض ہو کیا تعلق برحال رہتا ہے نہیں رہتا ہے نا اب آگے دیکھو پھر روک لیتے ہیں ان روحوں کو جن پہ فیصلہ کرتے ہیں موت کا ان کو واپس لوٹاتے ہیں ہاں اور روک لیتے ہیں اپنے پاس تعلق میں وہ یورس سے اور چھوڑ دیتے ہیں دوسری روح کو جن کی موت نہیں ہو بدن کی طرح چھوڑ دیتے ہیں راجن جن ایک مدت مقرر تھا نیچے لکھو مدت عمر جب تک ان کی زندگی ہے مدت عمر تک بھائی یہ مشکل آیا تھا سمجھ آ گئی ہے اب پریشان ہوتے ہیں لوگ کہ فی منا میں آ کے تعلقہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ توفا کے ساتھ ہے لم تمت کے ساتھ ہے فی منا میں ہزار مجرو میں نے کس مطالعہ کیا ہے ہاں یہ خیال کرنا یہ مشکل مقام ہے اس میں ایتی ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں امیتا خزو زاجر کیا بنا لیے انہوں نے سوائے اللہ کے سفارشی کہتے ہیں دنیا میں بھی ہمارے کام کرا دیتے ہیں آخرت بھی ہمیں بچائیں گے تو آپ فرما دیجیے تمہارے سفارشی عجیب ہیں اگرچہ نہیں مالک ہوتے کسی چیز کے اور نہ سمجھ رکھتے ہیں لا یمل کون کے نیچرے کو نفی قدرت لا یا کرون کے نیچے نفی علم نہ ان میں قدرت ہے نہ ان میں علم ہے جن کو تم نے سفارشی بنایا کل اللہ آپ فرما دیجیے اللہ کے اختیار میں ہیں ساری سفارشیں جن کو چلنے دے جن کو نہ چلنے دے سفارشیں خدا کے ہاتھ میں لہو ملک السماوات تصرفات تصرفات بارک اعلیٰ اس کے لیے ہے سلطنت آسمانوں کی زمینوں کی پھر اس کی اللہ آباد و شکوا اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ اکیلے کا بھائی پیروں فقیروں کی تعریف کرتے رہو نا کہو سب کچھ ان کے اختیار میں ہے تو بتی لوگ کیا ہوتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں جب کہو سارے اختیارات کس کے پاس ہیں اللہ کی طرف ہیں تو بتی لوگ ناراض ہوتے ہیں یعنی اتنا کھورا آدمی ہے پیروں کا نام ہی نہیں لیا سارا کچھ خدا کے پاس ہے اور غصے میں ہو جاتے ہیں نہیں ویزا ذکر اللہ ودم شکوا جب ذکر کیا جاتا اللہ کے لے کا منقبض ہو جاتے ہیں دل ان لوگوں کے جو نہیں مانتے آخرت کو اور جب ذکر کیا جاتا ہے ان لوگوں کا جو سوا اس کے ہیں پیروں فقیروں کو بھی اختیارات دیے جائیں تو اچانک وہ خوشیاں مناتے ہیں قل اللہ السماوات یہ مفصل ثمرہ ہے دلائل کا مفصل ثمرہ اور اس میں تسلی ہے حضرت کو دعا کے ذمین میں دعا بھی ہے دعا کے ذمین میں حضرت کو تسلی اور مفصل ثمرہ آپ فرما دیجئے اے اللہ پیدا کرنے والا آسمانوں کا زمین کا جاننے والا غیب کا حاضر کا تو ہی عملی فیصلہ کرے گا درمیان اپنے بندوں کے جس چیز میں وہ اختلاف کر رہے ہیں مواحدین کے ساتھ عملی فیصلہ تسلی آ گئی نا قیامت کے دن والا الزین ظالم تخویف اخروی جب قیامت کے فیصلے کی بات آئی نا تو قیامت کے دن یہ مشرق لوگ کئی دفعہ پڑھ چکے ہو اگر ساری زمین کی جائیداد ان کو مل جائے www.shahideislam.com تو اپنی جان چھڑانے کے لیے اس وقت کیا کریں گے بدلا دیں گے فدیہ لیکن بنے گا کچھ نہیں اور اگر تحقیق ثابت ہو واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا جو کچھ زمین کی جائیداد ہے سب کی سب اور اتنی اور ملا لو تو لفت اداؤ البتہ فدیہ دے دیں ساتھ اس کے برے عذاب سے بچنے کے لیے دن قیامت کے مت بدالحم نتیجہ نمبر ایک نتیجہ نمبر ایک اور پیش آئے گا ان کو اللہ کی طرف سے وہ معاملہ جس کا گمان ہی نہیں کرتے تھے عذاب پیش آئے گا ان کو اللہ کی طرف سے وہ معاملہ کہ لم لمحوں یافتہ سے ہی کرتے تھے وہ نتیجہ نمبر ایک اب نتیجہ نمبر دو اور ظاہر ہو جائیں گے واسطے ان کے سب برے اعمال جو انہوں نے کیے سامنے ہوں گے اور ظاہر ہو جائیں گے واسطے ان کے سیاد بنا سب برے اعمال جو انہوں نے کیے وہ کا بہم یہ نتیجہ نمبر تین اور نازل ہوگا ساتھ ان کے وہ عذاب جس کے ساتھ استضاع کرتے تھے دنیا میں بھی قبض آ والا ہے یہ تین نتیجے ان کے سامنے آ جائیں گے فیضا مسل انسان ضرور نا شاکر انسان کا شکوہ پر جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف تو پکارتا ہے ہم کو اللہ اللہ خیر کرو پھر جب عطا کرتے ہیں ہم اس کو نعمت اپنی طرف سے کہتا ہے سوائے اس کے نہیں دیا گیا ہوں اوپر اپنے علم و تدبیر کے یہ میری تدبیر سے جی نعمت ملی ہے اللہ فرماتے ہیں تدبیر نہیں بلکہ یہ آزمائش ہے تیرے لیے لیکن اکثر ان کے نہیں جانتے اس آزمائش کو کوئی کامیاب ہوتے ہیں آزمائش میں کوئی نہیں کامیاب تو نیا نہیں کہہ رہا آج تو نے نہیں کہا کہ میرے اپنے علم و تدبیر سے نعمت ملی ہے تو اس سے پہلے قارون وغیرہ نے بھی یہ بات کہی تھی قد کالہ یہ سب نا شاکر انسان کا شکوہ ہے تاکہ کہی تھی یہ بات ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے وہ کون جی کارون نمرود فرعون وغیرہ بھائی کارون نے کہا تھا نہیں اوتی تو ہو میں نے علم اندی ایسے کہا تھا نا ہاں۔ یہ بھی کہا ہے ان نما تو لا علم پس نہ کام ہے ان سے وہ کاروائیاں جو کرتے تھے پاس پاس پہنچی ان کو سزا ان کی بدعمالوں کی سیاحت ماں کا سب سے پہلے جزا معذوں پائے پاس پہنچنے ان کو سزا ان کی بدعمالوں کی بلدین ظالم اور جو ظالم ہیں ان لوگوں سے مکے والوں سے ان قریب پہنچے گی ان کو بھی سزا ان کی بدعمالوں کی اور نہیں وہ ہرانے والے یا لمو دلیل اکنی نمبر چھ کیا نہیں جانا انہوں نے کہ اللہ فراخ کرتے ہیں رزق کو جس کے لیے چاہتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں اس نے کیا کہا تھا کہ یہ دنیا میرے پاس صحیح ہے ان نماوتی تولا علم میرے علم و تدبیر ہو تیرا علم تدبیر نہیں کہ اللہ کے اختیار میں ہے وہی جس کے چلے چاہے رزق کو فراغ کرے تنگ بے شک اس میں کسی قبض و بست میں ظالقہ کا مشاعر لے کا بناؤ گے قبض و بست بعض کے لیے فراغ کرنا بعض کہتے ہیں اس میں البتہ نشانی ہے اللہ قدرت کی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں مستفیدین کل یا باد الزین افسر ہو ترغیب اللہ توحید پہلے بھی شرک کی تردید ہو گئی اب شرک کی تردید کے بعد ترغیب ہے کس کی توحید کی ترغیب اور ساتھ ساتھ توبہ نے یعنی شرک کی ترغیب بھی ہے ترغیب ال توحید اور توبہ کی توحید کے شرک توبہ کی ترغیب ہے کہ شرک سے توبہ کرو آپ فرما دیجیے میرے پیارے بندے جنہوں نے زیادتی کی اپنے نفسوں پہ کفر و شرک کر کے نیچے لکھو وہ اپنی زندگی میں توبہ کر سکتے ہیں مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا اے میرے بندے جنہوں نے زیادتی کی اپنے نفسوں پہ کفر شر کر کے لا تک نہ میر رحمت اللہ طریق کامیابی نمبر ایک نہ نا امید ہو اللہ کی رحمت سے بے شک اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں سب گناہوں کو نیچے لکھو اسلام کی برکت سے حدیث میں الاسلام یاد ہے ماں کانہ قبل ہو اسلام کی برکت سے اللہ سب گناہوں کو بخش انہ بے شک وہی ہیں بخشنے والے مہربان طریق کامیابی نمبر کتنی دو اور رجوع کرو طرف رب اپنے کے بھی توبہ نیچے توبہ لکھو رجوع کرو طرف رب اپنے کے بھی توبہ شرک سے توبہ کرو واسلم لہو طریق کامیاب نمبر کتنی تین اور مکمل فرم بردار ہو جاؤ واسطے اس کے پہلے اس کے کیا ہے تمہارے پاس عذاب اسلام نہ لانے کی صورت میں پھر نہ مدد کیے جاؤ تم عذاب کے وقت میں پھر کیا مدد ہوگی اسلام تو نہ لائے وطتا بیو آسن وا علیکم یہ طریقے کامیابی نمبر کتنی جی چار اور اتباع کرو احسن ما انزل علیکم بہترین اس کلام کی آسن الکلام بہترین اس کلام کی جو اتاری کی طرف تمہارے تمہارے رب کی طرف سے قرآن کی اتباع کرو پہلے اس کے کہ آ جائے تمہارے پاس عذاب اچانک اور تم نہ شور رکھتے ہو انتقول نفسون عوام میرے ثلاثہ کی حکمت تین امبر ہو چکے ہیں تینوں کی حکمت عوام میرے ثلاثہ کی حکمت تین امر ہیں پہلا نمبر کیا ہے انیب الا رب کم دوسرا کیا ہے اسلم لہو تیسرا کیا ہے وکتا بہو آگے سمائیں کہ تینوں امروں کی لت ابا میرے ثلاثہ کی حکمت لے اللہ تقولا ہم نے یہ تین امر اس لیے کیے ہیں کہ ان سلم لے اللہ تقولا تاکہ نہ کہے نفس یا حسرتا اے افسوس ہے میری تباہی اوپر اس کے کہ کوتا ہی کی میں نے بیتا اللہ کے تاکہ یہ نہ کہیں بھائی جو شخص ان تین امروں پہ عمل کرے گا تو یہ بات کہے گا بھائی انابت بھی ہو اسلام بھی ہو اتباع بھی ہو تینوں عمر پہ جو عمل کرے گا یہ بات کہے گا نہیں کہے گا وہ کہے گا جو عمل نہیں کرے گا اس لیے انتقول با میں لے اللہ تقولا تاکہ نہ کہے کوئی نفس یا حسرتا ہے افسوس میرا ہے تباہی میری اوپر اس کے کہ کوتا ہی کی میں نے بیتا اللہ کے اور تاکہ تھا میں البتہ ان لوگوں سے جو مسکری کرتے تھے یا یوں کہنے لگے کہ لو ان اللہ ہدانی اگر اللہ ہدایت دیتا مجھ کو دنیا میں تو ہو جاتا میں متقین سے یا یوں کہنے لگے جب دیکھے عذاب کو یا کہنے لگے جب دیکھے عذاب کو کاش کے تحقیق میرے لیے لوٹنا ہوتا دنیا کے دار واپس جانا ہوتا تو ہو جاتا کس سے محسن سے نیکو وکار سے یہ تین عمار ہم نے اس لیے کیے ہیں ان کی حکمت یہ ہے تاکہ یہ تین چیزیں نہ کہیں تین حکم اس لیے کیا ہم نے تاکہ تین چیزیں نہ کہیں یہ بھی نہ کہ یا حسرتا یہ بھی نہ کہ لو ان اللہ ادانی یہ بھی نہ کہ لو ان علی کر رہا تھا نہیں تینوں چیزیں آ اس کے جواب میں بلا کجات کا آیاتی جواب اعتذار وہ جو معذرت وغیرہ کرے گا نا قیامت کے دن اس کا جواب جواب اعتذار ہاں کیوں نہ تحقیق آئی تھی تیرے پاس میری ایتیں پر جٹھلایا تھا تو نے ساتھ ان کے مرض نمبر ایک تکبر کیا تو نے نظم دو پکن پکنتنگل کافرین مرض نمبر تین اور تھا کس سے جی کافروں میں سے اے سمجھ جو آدمی یہ چیزیں کہے گا نا تو اس کو یہی جواب دیا جائے گا وہ تین قول کہے گا اور اس کو یہی جواب دیا جائے گا کہ تین امراض تیرے اندر تھے وہ یوم القیامت تر اللہ کا تخویف اخروی اور دن قیامت کے دیکھے گا تو ان لوگوں کو جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اللہ پہ شرک کر کے کے کیا ہوں گے سیاہ ہوں گے کیا نہیں بھی جہنم کے ٹھکانا ایسے متکبرین کا اللہ الزی بشارت نجات دیں گے اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جو بچ گئے شرک سے یا تقوی اختیار کیا بے مفاذ کامیابی کے ساتھ اس حال میں کہ نہ پہنچے گی ان کو کوئی تکلیف اور نہ وہ ہم غمکانات نہ گئے اللہ خالق خال شاید دلی لکڑی نمبر سات اللہ ہی پیدا کرنے والے ہر چیز کو اور وہ ہر چیز کے اوپر نگاہ بان ہے لہو مکالی تو اس کے قبضے میں ہیں چابیاں آسمانوں کی اور زمین کی آسمان زمین کے خزانے کی ولزین کافر بیات اللہ انجام منکرین جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کے ایتوں کے ساتھ یہی لوگ خسارے میں ہیں مکمل اللہ تاب رونی تابرونی بل جاون یہ ذکر دعویٰ ہے تیسری بات دعویٰ کیا تھا جی ہسر العبادت ذات اللہ یہ تیسری بار ہے جی ذکر دعویٰ میرے عزیز یہ جو ہے نا تامرونی یہ جملہ موترزہ ہے اس کا ہم بعد کے اندر معنی کریں گے اور غیر اللہ جو ہے نا یہ مفول ہے آبدو کا جو آبد بعد میں کھڑا ہے اب مانا سنو جی آپ اعلان فرما دیجئے کیا پس غیر اللہ کی عبادت کروں میں تامرونی اس بات کا مجھے حکم کرتے ہو غلط تھا اب بات ہی سمجھ تو غیر اللہ کس کا مقبول ہے جی تامرونی جملہ موترز آباد میں آپ فرما دیجئے کیا پس غیر اللہ کی عبادت کروں میں اس بات کا تم حکم کر تو نہیں ہو سکتا وہ جہلو والا کا دلیل واج نمبر چھ یقینی بات ہے کہ وہی کی گی طرف تیرے اور طرف ان لوگوں کے جو تجھ سے پہلے تھے لین اشرک تھا البتہ اگر شیر کیا تو نے وہ نبی شیر کر سکتے ہیں اے بفرض محال نام حضرت کا لیا گیا اور تاریخ کس کو ہے مشرقین کو بفرض محال اگر تو نے شیر کیا ایک جواب یہ دیتے ہیں دوسرا جواب یہ ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مخاطبین سے بات کریں کن سے لہم ان کو کہو مخاطبین کو کہ اے مخاطب البت اگر شرک کیا تو نے تو ضائع جائیں گے مر تیرے اور ہو جاؤ گے تم کس سے خاصرین میں سے بلکہ اے مخاطب صرف اللہ کی عبادت کر اور ہو جا تو شکر گزاروں میں سے وما قدر اللہ شکوہ مشرقی اور نہ تعظیم کی انہوں نے اللہ کی حق تعظیم حالانکہ عظمت شان باری تعالیٰ لکھو والا عرض جمین عظمت شان باری تعالیٰ اور نہیں تعظیم کی انہوں نے اللہ کی حق تعظیم حالانکہ زمین سارے کی ساری مٹھی ہوگی اللہ کی دن قیامت کے ساری زمین قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی یہ متشابہات میں سے ہی آئے لو نو بہی ولا نفس سلاً کیفیت ہی کہ مٹھی اگر کہو اور اگر یوں کہو لازمی مانا کہ جیسے اب آسمان زمین اللہ کے قبضے میں ہیں قیامت کے دن بھی اللہ کے قبضے میں ہوں گے قبضہ مرا لو ہاں، اللہ کے قبضے میں ہوں گے دن قیامت کے اور آسمان یہ بھی لپیٹے ہوئے ہوں گے اللہ کے دائیں ہاتھ میں اس کا معنی بھی وہی ہے صبح نہ ثمر ہے دلائل پاک ہے اور بلند ہے ان کے شرک سے نوف سور احوال قیامت اور پھونکا جائے گا سور کے اندر دوسرے دفعہ نہ نہ دوسرے دفعہ نہیں پہلے دفعہ موت پہلے دفعہ آئے گی نا اور پھونکا جائے گا بیس سور کے پہلے دفعہ پر بے ہوش ہو جائیں گی تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں زمین میں مگر جن کو اللہ چاہے گا وہ کون چار مقرب فرشتے اور حامالت العرش لیکن پھر وہ بھی اللہ کے حکم کون سے مار جائیں گے پھر پھونکا جائے گا اس کے اندر دوسری دفعہ پس اچانک وہ کھڑے ہوئے دیکھیں گے ہر طرف وہ اشرا کا تل عرض اے اشرا کا تل عرض کے نیچے رکھو زمین معاشر جب اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوگی نا حساب و کتاب کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے نور سے ساری زمین چمکنے لگے گی کیا حدیث میں آتا ہے جیسے چاندی نہیں چمکتی ایسے ساری زمین اللہ کے نور سے کیا چمکنے لگے گی جب اللہ کی تجلی ہوگی حساب کتاب کے لیے یہ اور چمک پھینکی زمین معاشر کی ساتھ نور رب اپنے گئے اور رکھے جائیں گے نام اعمال لوگوں کے اور لایا جائے گا نبیوں کو بھی اور دوسرے گواہوں کو بھی اب دوسرے گواہوں سے مراد کون ہے آ, نبی تو آ گئے نا فرشتے ہو گئے امت محمدیہ ہو گئی یہ آزاد جوارے ہو گئے اور فیصلہ کیا جائے گا درمیان ان کے ساتھ حق کے وہ نہ ظلم کیے جائیں گے بہوفیات نتیجہ فیصلہ اور پورا دیا جائے گا ہر نفس جزا عملت بدلہ ان اعمال کا جو اس نے کیے اور اللہ تو خوب جانتا ہے صاف تو اسے کرتے ہیں بھئی وہمہ ہوتا ہے نا کہ ساری کائنات کا کیسے علم ہوگا پر میں واہ عالم فلو وسیق اللہ دین کا فرو انجام مجرمین تفصیل مجازات اور انجام مجرمین ادارہ ہے نا بوفیہ تو وہ مجازات تھی اب تفصیل مجازات ہاں کے جائیں گے کافر یہ ہاں کا جانا جانتے ہو سا کا سو کو سو کہتے ہیں جیسے گدا ہو نا اس کو پیچھے سے ڈنڈا مار کے ایسے ایسے ہاں کے ہانک کے جائیں گے کافر طرف جہنم کے گروہ بنا کے یہ گروہ ہوں گے اپنے گناہوں کے حساب سے جو بڑا گناہ گار ہوگا وہ آگے ہیں چھوٹے پیچھے درمیان درمیان گروہ بنا کے حسب درجات یہاں تک کہ جب آئیں گے دوزہ کو تو اس وقت کھولے جائیں گے دروازے دوزہ کے یہاں تک کہ جب آئیں گے نا دوزہ کو تو اس وقت کھولے جائیں گے دروازے کیونکہ پہلے اگر کھلے ہوئے ہوں نا تو دوزہ کی حرارت کچھ کم جاتی کیا کم ہو جاتی ہے اسی وقت کھلیں گے وہ کالا اور کہیں گے واسطے ان کے دربان دو کیا نہ آئے تھے تمہارے پاس رسول تم میں سے بشر تھے وہ پڑھتے تھے تمہارے اوپر آئے رب اپنے کی اور ڈراتے تھے تم کو ملاقات اس دن کی کالو اعتراف جرم وہ جرم کا اقرار کریں گے کہیں کیوں نہ لیکن ثابت ہو چکی بات عذاب کے اوپر کافروں کے جن میں ہم بھی ہیں بس ہماری قسمت میں یہی تھا کیلا کہا جائے گا داخل ہو جاؤ تم جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ رہو وہ بھی جہنم کے یہ برا ہے ٹھکانہ متکبرین کا وہ اللہ دین تک اور اباہم انجام متقین اب ادھر بھی سیکھا ہے یہ جی کیوں سیکھا ہے یہ ہاں کے جائیں گے کیا اس کو مشاکلتن لایا گیا پہلے سیکھا کہ ہم شکل بنانے کے لیے لایا گیا نمبر ایک ویسے اعزاز کے ساتھ چلائے جائیں گے سمجھے جی کا یا دوسرا معنی یہ ہے حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ شوق دلا کے چلائے جائیں گے کیا سیکھا کا منع شوق دلا کے چلائے جائیں گے جیسے ایک گناہ گار آدمی برے آدمی شوق نہیں دلاتے کہ تو فلانی جاؤ ٹی وی کا بہترین ڈرامہ چل رہا ہے جب وہ شوق دلاتے ہیں نا تو پھر ایسے دوڑتے ہیں جیسے کوئی پیچھے ڈنڈا مار کے دوڑا ہے ایسے ہوتا ہے نہیں تو قیامت کے دن جب بہشت کے اندر داخلے کا وقت آئے گا نا تو اس سے پہلے مومنین کو فرشتے شوق دلائیں گے کیا شوق دلائیں گے کہ بھئی بحشت کے اندر اللہ کا دیدار ہے بحشت میں اتنی اتنی نعمتیں ہیں جب یہ شوق دلائیں گے تو بہشتی خوشی بخوشی ایسے تیزی سے چلیں گے جیسے پیچھے کوئی ڈنڈا مارتا ہے ورنہ ڈنڈا کوئی نہیں مارے گا <laughs> تو آ گیا سمجھ یہی ہے شوق دلا کے تیزی سے چلائے جائیں گے تیزی سے چلائے جائیں گے شوق دلا کے وہ لوگ جو ڈرے رب اپنے سے طرف جنت کے وہ بھی گرو بنا بنا کے درجات کے لحاظ سے یہاں تک کہ جب آئیں گے بحث کے اندر وف ہوتے ہیں تب واہ بہا پہلے کیا تھا جی دو سو متعلق اسی وقت کھلیں گے لیکن یہ جو ہے نا پہلے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے تاکہ کھولنے کی ضرورت نہ پڑے دراح لے کے کھول دیے گئے ہوں دروازوں کے اور کہیں گے ان کو ان کے خازن بیشت کے سلامتیاں تمہارے اوپر مزے میں رہو داخل و بیشت کے اندر ہمیشہ رہنے والے وقال الحمد للہ تشکر متقین تشکر کا منع کہا جی اظہار شکر کہیں گے شکر اللہ کا جس نے سچا کر دکھایا ہے اپنا وعدہ اور وارث کیا ہم کو زمین جنت کا یہ زمین جنت مراد ہے کہ جگہ پکڑتے ہیں بحث سے جہاں چاہتے ہیں بس اچھا ہے ثواب عمل کرنے والوں کا پتر الملائے کا تحافین اجلاس حساب کی کیفیت اللہ تعالیٰ جو حساب کتاب لیں گے نا اس اجلاس کی کیفیت اجلاس حساب کی کیفیت اور دیکھے گا تو فرشتوں کو گھیرنے والے ارد گرد یہ عرش کے اللہ تعالیٰ کی تجلی تو عرش پہ ہوگی نا اور فرشتے کہاں ادھر ادھر گھیریں گے او سبو ان کو دور سن رہے ہوں گے گھیرنے والے ارد گرد عرش کے تو بھی عرش کے تسبیح پڑھیں گے ساتھ تاری ربا بنے گے اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان حق کا جب فیصلہ ہو جائے گا وکیلا نعرہ تحسین مبارک بادی کا نعرہ مارا جائے گا نعر تحسین مارا جائے گا الحمد رب العالمین اور اس نعر تحسین پہ اجلاس برخاست ہو جائے گا شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی مواعث خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہ کل منیر لقد نبر القمر www.shahideislam.com